انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله الله عليهم وكان عليما حكيما اللہ کے نزدیک صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمتوں والا ہے آیات سترہ اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بندہ کی توبہ کب قبول ہوتی ہے اور کب رد کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی نادانی اور بیوقوفی میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لے اور پھر جلد ہی اس پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے لیکن جو آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر کبھی نادم نہیں ہوتا اور جب اس کی آنکھوں کو موت نظر آنے لگتی ہے اور زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو ایسی توبہ کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا اور کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ اب تک تو تم نافرمانی کرتے رہے ہو اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے ہو اور اب جب موت نے آدب ہو چاہے تو ایمان کا اعلان کرتے ہو اب تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں امام احمد ترمزی اور ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر توبہ کرنے والا ابھی اپنی زندگی کی امید رکھتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہوگی لیکن روح جب حلق میں آ کر اٹک جائے اور فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے اور سانس کا زیر و بم بگڑ جائے تو اس وقت کی توبہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص حالت کفر و شرک میں مر جاتا ہے تو ایسے آدمی کی توبہ اور ندامت بھی کسی کام کی نہیں امام احمد اور حاکم نے ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یا اسے معاف کر دیتا ہے جب تک حجاب نواقع ہو جائے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حجاب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حالت شرک میں ہی جان نکل رہی ہو